بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اور ایوب نے جب پکارا اپنے پروردگار کو کہ بلا شبہ مجھے تکلیف لاحق ہوئی ہے مجھے دکھ لاحق ہوا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بس جمنا لہو فکشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى کو ہوئی تھی اور ہم نے اس کے عیال عطا فرما دیا اور اس اس کے کے ساتھ برابر ہم نے ہمارے پاس سے رحمت نصیب فرمائی اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے مدرا مدرا حضرت عجیب علیہ السلام اللہ کا واقعہ پورا ہوا اس واقعے کو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اس واقعے سے کچھ نصیحتیں حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا درس اور کیا سبق دیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ ملا کہ کوئی مصیبت آئے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے کوئی تکلیف درپیش ہو تو اس سے اس پر ہمیں صبر کرتے ہوئے اس کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور غلط الفاظ نہیں بولنے چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے الفاظ ہیں وہ الفاظ ہمیں نہیں بولنے چاہیے بلکہ اللہ کا حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ انگلی میں زخم آیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو انگلی میں تکلیف ہوئی تو آپ کو انا للہ پڑھنا چاہیے تو آپ تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں الحمدللہ اس پر کہا کہ اللہ نے مجھے ایک انگلی میں تکلیف دی ہے باقی پورا بدن تو میرا سلامت اللہ نے رکھا اگر اللہ چاہتا تو میرا پورا کا پورا بدن اللہ تعالیٰ پورا کا پورا بدن نہ کرا کر دیتا اور اس میں زخم لگا دیتا تو میں اللہ کا احسان اور اللہ کا شکر میں نے اس بات پر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوسرے بدن کے اعضا کو اور حصے کو بچا لیا اور سلامت رکھا تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے تو دوسری اچھی چیزوں کو یاد کر لیا کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں اللہ سے دعا کریں اس مصیبت سے نکلنے کی کوشش کریں برحال تو سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملا صبر کرنا دوسرا سبق ہمیں یہ ملا حضرت لیہ علیہ اس طرح السلام سے کہ بیوی کو کس حد تک اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے کس حد تک اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے کس حد تک ہم اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور کس حد تک وفاداری نبھانی چاہیے یہ عورتوں کے لیے ایک سبق ہے ہمارے اس اسٹیج سے ہم عورتوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہروں سے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے وہ پوری پوری وفاداری کریں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں سے بے وفائی کرتی رہتی ہے یہاں نکاح میں ہیں کچھ واقعات ایسے سامنے آتے ہیں جب ان لڑکیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ کیوں تو ایسا کرتے ہو تو کہتی ہیں کہ میرے باپ کو میرے ماں کو میں نے نہ کہا تھا میں تو راضی ہی نہیں تھی اور میرے باپ نے میری شادی کرا دی میں راضی نہیں تھی میرے باپ نے مجھے شادی کرا دی ایسا کہتے ہیں لیکن بعض لڑکیوں کا یہ بہانہ کھوکھلا ہوتا ہے جب تو نے منظور کر لیا خواہی نہ خواہی تو نے منظور کر لیا ہاں کے دیا ادھر شوہر نے میں نے قبول کی کر لیا اب اس کے بعد دوسرے ڈھونگ نہیں ہونے چاہیے دوسرے ڈھونگ اور لڑکیوں کی نہیں ہونی چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کا اس کو خیال رکھنا چاہیے اپنے ماں باپ کی لاج رکھنی چاہیے اپنے ماں باپ کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے اس کے بجائے لڑکیاں اپنا سنسار چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی اپنا گھر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور سارا قصور اور سارا الزام اپنے ماں باپ پر لگا دیتی کئی واقعات ایسے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں ہم ان واقعات میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے سمجھنے بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ماں باپ لڑکی کی مرضی کے بغیر لڑکے کی مرضی کے بغیر شادیاں ہو گئی الحمدللہ پھر انہوں نے دل پلے لیا تو اللہ نے محبت قائم کر دی اور آج ہاں، ان کی اولاد ہے اولادوں کی اولاد ہے اور سنسار بڑا پیار محبت سے چل رہا ہے لوہے محفوظ میں جب لکھا ہوا تھا تبھی تو ہاں کہاں لوہے محفوظ میں لکھا ہوتا ہوگا تبھی تو اس کی شادی ہوئی اللہ نے مشیت میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی شادی اس کے ساتھ ہوگی تبھی تو اس نے قبول کی کہاں تبھی تو یہ سارا معاملہ ہوا تو ان لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرنا چاہیے لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہماری لڑکیوں کو جھنجھوڑ کر پوچھیں کہ بیٹا تجھے بالکل منظور ہے کہ نہیں تو راضی ہے کہ نہیں اتنا پوچھ لیا جائے ورنہ بعد میں چل کر پھر دوسرے خرافات کھڑے ہوں گے اور تکلیفیں کھڑے ہوں گے تو پھر رونے کے سوا اور ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو حضرت ابو بکر آئے اللہ کے نبی کو پیغام دیا کہ فاطمہ سے میری شادی ہو جائے حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کچھ نہیں بولے پھر حضرت ابو بکر چلے گئے سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو منظور نہیں ہے تو حضرت عمر آئے پوچھا عمر کیوں آئے ہو کہاں کہ رشتہ لے کر آیا ہوں فاطمہ کی شادی میرے ساتھ ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہی کچھ نہیں بولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمان نے کہا تم جاؤ تم جاؤ مجھے امید ہے تمہارا ہو جائے گا حضرت علی نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ گئے ان کا نہیں ہوا میرا کیا ہوگا حضرت عبد الرحمان نے کہا جاؤ تو صحیح بھائی نہ کہیں گے اور کیا کہیں گے ماریں گے تھوڑی نہ کہیں گے دوسرا کیا ہوگا تم جاؤ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیوں آئے تو حضرت علی ذرا سر شرما ہے کہاں کے ایسے ہی آئے ہوں اللہ کے نبی بس بیٹھنے کے لیے ارے بھائی کچھ کام سے آئے ہو بولو کیوں آئے ہو کہا اللہ کے نبی ویسے ہی آیا ہوں بس ویسے اللہ کے نبی نے کہا ارے بھائی فاطمہ کے لیے آئے ہو کہاں کیا اللہ کے نبی فاطمہ کے لیے آیا ہوں کہا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ کیا کہا انشاءاللہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بیٹھے اور نکل گئے عبد الرحمان ابن باہر سے پوچھا علی کیا ہوا کہا کہ میں نے کہا تھا نہ نہیں کریں گے میں نے کہا تھا نہ نہیں کریں گے آپ نے زبردستی مجھے بھیجا تو کہا کہ بھائی بولا کیا انہوں نے کہا کیا جواب تو کچھ دیا ہوگا کہا کہ بس انشاءاللہ کہا تو حضرت عبد الرحمان نے کہا تیری لگ گئی تیری لگ گئی جاؤ ہو گیا تیرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہاں گئے ادھر حضرت علی کو کہا ان شاء اللہ وعدہ نہیں کیا ایسا نہیں کہا کہ میرا منظور ہے کچھ نہیں کہا بلکہ کیا کہا اندر گئے تشریف لے گئے اور پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے منظور ہے علی کا رشتہ آیا ہے منظور ہے تو حضرت علی حضرت فاطمہ ہنس پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ پسند ہے پھر باہر تشریف لائے اور اور کہاں لوگوں سے حضرت انس سے کہاں کہ جاؤ انصار کے فلاں فلاں لوگ بلا لاؤ مہاجر کے فلاں فلاں لوگ بلا لاؤ ابو بکر عمر کو بلا کے لاؤ زبیر اور طلحہ کو بلا کے لاؤ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور لوگوں کو بلوایا اور پھر اعلان کیا کہ علی کا رشتہ میری لڑکی کے لیے آیا ہے میں اس کو میں اس کو ایک سو باون تولہ سونے پر میں منظور کرتا ہوں میں منظور کرتا ہوں برحال اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسانی سے نکاح پڑھا دیا حضرت علی کو بلایا اور نکاح پڑھایا تھوڑا چھواڑے ڈال دیے اور نکاح ہو گیا تو اس میں ایک بات معلوم ہوئی ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سامنے سے رشتہ طے کر دیتے کہ مجھے منظور ہیں تو حضرت فاطمہ کچھ نہ کہتی حضرت فاطمہ ذرا بھی چونو چیرا نہ کرتی ذرا بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اف کہنا کہتی کہ اللہ کے نبی نے میرے باپ نے کام میرے باپ نے جو منظور کیا وہ بالکل صحیح ہے وہ بالکل ٹھیک لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا منظور ہے بیٹی نے کہا منظور ہے تب جا کے شادی کرائی اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ لڑکیوں کو پوچھ لینا چاہیے بعد میں چل کر سب بکھیرے کھڑے ہوں بے وفائیوں کا پھر بازار گرم ہو تو اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو اچھی طرح پوچھ لینا چاہیے جھنجھوڑ لینا چاہیے اگر وہ نہ کہتی ہے تو پھر کچھ سوچ لیا جائے نہ کہتی ہے تو اس کو سمجھا بھی جائے اس کو اچھی طرح سمجھائیں بجھائیں اس کو منائیں وہ مان لے تو ٹھیک ہے نہ مانے تو پھر آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑھل تو حضرت لیہ لیا تعالیٰ عنہ نے ثبوت دیا اپنے شوہر کی وفاداری کا اور کتنا سنگین ثبوت کہ بیماری قسم قسم کی بیماری لگی ہوئی ہے اور خود اس کو خود اس کو کام کرنا پڑتا ہے اور کمال کمائی کر کے کھانا لانا پڑتا ہے شوہر کی خدمت وفاداری اور پھر اسی دوران حضرت ایوب علیہ تو السلام غصے ہو جاتے ہیں تو قسم کھا لیتی ہے تجھے ماروں گا دیکھو ایسی حالت میں قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تجھے ماروں گا جب تندرست ہو گیا تو اب اٹھارہ سال سے خدمت کرنے والی بیوی غصے نہیں ہو جاتی ناراض نہیں ہو جاتی گھر نہیں چھوڑ دیتی کہ ایک تو اٹھارہ سال سے میں خدمت کر رہی ہوں اٹھارہ سال سے میں اس کی اس کے اس کے پاخانے کو صاف کر رہی ہوں پیشاب کو اس بات صاف کر رہی ہوں پیشاب پاخانہ کرانے کے لیے جا رہا ہوں کھلا رہی ہوں خود خود کمائی کر کے اس کو لا کر کھلاتی ہوں میں اتنی خدمت کرتی ہوں پھر بھی مجھے مجھے مارنے کی قسمیں کھاتا ہے ایسا نہیں کہا کچھ نہیں کہا خاموش شوہر غصے ہو گیا تو خاموشی اختیار کر لی کچھ نہیں کچھ نہیں بولی حالانکہ آج کی عورت ہوتی میں سب عورتوں کی بات نہیں کرتا میں کچھ عورتوں کی بات میں سب عورتوں پر الزام نہیں لگاتا میں نے اچھی اچھی عورتیں بھی دیکھی ہے اچھی اور اچھی عورتیں بھی دیکھی ہے کہ بیچارے اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں کیونکہ ہم جھگڑوں میں چلتے ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑی اچھی اچھی عورتیں ہیں یہ معاشرے کو کچھ لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے بدنام کر رکھا ہے ورنہ بہت اچھے لوگ ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہے بہت اچھی عورتیں آج بھی موجود ہیں اور کتنی تو ولی کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے ہمارے معاشرے ولیوں کے درجے تک پہنچی ہے لیکن ہمارے ڈھونڈنے میں اور ولیوں کے درجے تک کتنے مرد پہنچے ہوئے ہیں بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں تلاش کرنے میں ہم کوتا ہے تو پھر سامنے والوں کا کیا قصور بہرحال تو آج کی کچھ عورتیں ہوتی تو اپنے شوہروں سے ضرور بے وفائی کر جاتی اپنے شوہر کے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی اپنے مہکے چلی جاتی لیکن حضرت اللہ علیہ السلط وسلام حضرت اللہ تعالیٰ جب ان کے شوہر نے قسم کھائی تو قسم پوری کرنے کے لیے تیار ہوئے قسم اپنے شوہر کی قسم پوری کرنے کے لیے تیار ہوئے یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے سنسار اس کو کہتے ہیں وفادار بھی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نئے ایک عورت کی پہچان بتاؤں صحابہ کو کہا نئے ایک عورت کی پہچان بتاؤں صحابہ نے عرض کیا ضرور بتایا تھا کہ نبوئی ہمارے آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ نے فرمایا نیک عورت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو کوئی حکم دے ان ہمارا اگر اس کو حکم دے اس کو حکم دے اتا اک عطا ہو تو اس کی اطاعت کرے شوہر اس کو حکم دے فوراً اس کی اطاعت کرے اس کی فرما برداری کرے اس کے حکمت کو مانے آج جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے خوشخبری ہمارے آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں تو وہ نیک عورت ہے دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہی نظر علیہ اثر رت کہ اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش کر دے گی اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش کر دے گی اب شوہر خوش کیسے ہوگا اس کے لباس سے اس کی زینت سے کہ اپنے شوہر کے لیے اس نے زینت کی کپڑا اچھا پہن لیا یا کچھ ادائی ایسی کرے کہ اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا دے اپنے شوہر کو دیکھ کر ایسی ایکٹنگ کرے ایسی ادائیں اختیار کرے کہ اس کا شوہر خوش ہو جائے اتنی خدمت کرے کہ اس کا شوہر خوش ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ زینت کے ساتھ رہے لیکن آج کچھ عورتوں کی عادت ایسی ہے کچھ عورتوں کی سب عورتیں میں نہیں کہتا کچھ عورتوں کی عادت ایسی ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی نظر میں زچنے کے لیے قسم قسم کے بہتر سے بہتر لباس پہنتی ہے لیکن اس کا شوہر کے آنے کے وقت ہوتا ہے تو وہ اچھا کپڑا پہن کر اپنے گھر میں بیٹھتی نہیں ہے کہ میرے شوہر میرے میرے سامنے دیکھے تو اس کے دل میں محبت قائم ہو جائے یہ انہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کتنی عورتیں آپ کو ایسی مل جائیں کتنی لڑکیاں ایسی آپ کو مل جائیں کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے قسم قسم کے کپڑے حالانکہ شریعت مطالعہ نے بتایا کہ اپنے شوہر کے راضی کرنے کے لیے تم قسم قسم کے بہتر سے بہتر کپڑے پہن سکتے ہو دوسروں کے لیے اجازت نہیں دی دوسروں کے لیے شریعت نے اجازت نہیں دی دوسری بات یہ ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے تو اس کے اندر ادا ہونی چاہیے ادا ہونی چاہیے کہ شوہر گھر میں داخل ہو تو مسکرائے شوہر گھر میں داخل ہو تو ایسی ادائیں اختیار کرے کہ شوہر راضی ہو جائیں شوہر جب تک گھر میں ہوں تو ایسی ادا سے رہے کہ شوہر خوش ہو جائے یہ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں ہم کچھ بچیاں یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی لڑکیاں سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر میں آیا شوہر گھر میں آیا تو منہ چڑھا ہوا کھانے کو کہنا پڑتا ہے کہ کھانا لاؤ تب جا کے کھانا دیا جاتا ہے شوہر کے مزاج کا کی ریاض نہیں کی جاتی بھائی شوہر کا مزاج ہے کہ وہ ذرا گر, اس کو گرمی ہوتی ہے تو شوہر جیسے گھر میں آئے تو پنکھے کی سوئچ آن کر دو شوہر کو گھر میں آنے کے بعد فوراً پانی چاہیے فوراً پانی لا کر دو یہ ساری ادائیں اختیار کرنی پڑے گی ہماری بچیوں کو ہماری لڑکیوں کو بیویوں کو یہ ساری ادائیں اختیار کرنی پڑے گی تب جا کے محبت قائم ہوگی ورنہ پھر تعویز والوں کے پاس بھاگے پھرنا پڑے گا کہ تعویز دو میرا شوہر مجھ سے نفرت کرتا ہے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا میرا شوہر مجھ سے دور دور رہتا ہے پھر تعویز ہے اور first impression is is last last impression impression impression کہتے ہیں فرسٹ کہ شوہر جب پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے پاس جائیں تو ایسی ایسی ادائیں اختیار کریں کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اس کی جگہیں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں پہلی رات کو گئی تو تین روز کے بعد آنا پہلی گھر جب تک ایک لڑکا ایک لڑکی ایک ایک اولاد نہیں ہوتی تب تک چار روز اپنے ماں کے گھر تین روز اس کے گھر یہ ساری شروعاتی ادائیں ہوتی ہے فرسٹ امپریشن ہوتی ہے جس سے اس امپریشن میں اس اس مقام میں اور اس وقت میں شوہر کے دل میں ہماری محبت پیدا کرنے کی ہوتی ہے اس کی جگہیں ایسا کام کرتی ہیں کہ شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا نہیں ہوتی شروع شروع میں شوہر کے دل میں بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور شروع میں جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ آخر تک رہتی ہے اب ہماری لڑکیاں جب چار دن اپنے ماں کے گھر رہے گی اپنے باپ کے گھر رہے گی اور تین روز یہاں رہے گی یا چھ روز وہاں رہے گی دو روز یہاں رہے گی تو کہاں سے محبتیں پیدا ہوگی پھر یہ دراریں آخر تک چلتی ہیں پھر یہ ٹکراؤ آخر تک چلتا ہے پھر یہ نفرتیں آخر تک چلتی ہیں اور ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہم یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ایک عورت کا مسئلہ ہمارے یہاں آیا جھگڑا ایک مرتبہ تھوڑا وقت ہوا تو لڑکی پہلے دن گئی تو شوہر نے بہت مارا اتنا مارا کہ اس کا پورا بدن لکڑیوں کے لکڑیوں کے نشانات سے بڑھ گیا اب ہمارے پاس وہ مسئلہ آیا ہم نے اس لڑکی کو پوچھا کہ مجھے مارا بہت مارا اس طرح مارا اس طرح مارا اب ہم لڑکے والے کے پاس گئے کہ پہلی رات تو ایسا نہیں ہوتا لڑکے کو لے کر بیٹھے تو اس نے کہا کہ پہلی رات مجھے تماچا مار دیا اس نے پہلی رات اس نے مجھے تماچا مار دیا تو مجھے کمزور سمجھ رہی تھی اس نے مجھے میں نے بھی اس کو پڑا پڑ مارا کھاٹ کے نیچے کھاٹ کے نیچے کھینچ کر اس کو مارا بہت مارا میں نے اس کو پوچھا تو جب مارا کیوں مجھے اتنا بنا تو اس نے یہ کہا کہ میری سہیلیوں نے کہا تھا کہ پہلے دن روب جمع دینے کا وہ مجھ پر روب جمع نہیں میں نے اس پر روب جمع دیا ایسا بھی ہوتا ہے تو فرسٹ امپریشن اس بات میں نہیں یہاں نہیں کرنے کا فرسٹ امپریشن محبت قائم کرنے کی پیار قائم کرنے کا ایسے ادائی اختیار کرنے کی کہ محبت پیدا ہو جائے ایسے ہی تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر میں آیا منہ چڑھا ہوا اور بہت سارے پھر کیا کر کھانا دیا جیسے ویسے کر کے کھانا دیا اب کھانے سے پہلے عورت کیا کہے گی بیوی کیا کہتی ہے شوہر کو کھائے لو میں نے ایک بات کیا بھی بولے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں کھائے لو پچھے ایک بات کہی سے اب مجھے اتنا بتاؤ کہ جب عورت یہ کہہ دے گی کہ کھائے لو میں نے ایک بات کہنے سے کہنا اتر سے کھاؤ اس کے دماغ میں اتنا ہی ہوگا کیا کیسے چو منے پورے کھانے میں اس کو یہی گھومتا رہے گا کیسے شو تو اس کا کھانا بھی نہیں اترے گا تو بہرحال یہ تو کچھ باتیں ایسی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں کہنے کی بہت ضرورت ہے اور خاص کر کے عورتوں میں ان باتوں کو کہنے کی بہت ضرورت ہے بہت ہی ضرورت ہے بہت یعنی بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ ہم ان جھگڑوں میں پڑھتے ہوئے معلوم ہی ناراض ہیں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں پوری پوری رات نیند نہیں آتی ایسے ایسے مسئلے آتے ہیں پوری پوری رات نیند نہیں آتی ترتے ترتے گزر جاتی ہے کبھی کتنے مسئلے تو ایسے ہیں تین تین چار چار بج جاتے ہیں تین تین بجائے ہم نے ماننے کے لیے تیار نہیں تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم کو سمجھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی طرف دیکھے شوہر تو وہ خوش کر دے گی وہ خوش کر دے گی چوتھی بات فرمائی تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نیک عورت کی پہچان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ شوہر کوئی کسی بات پر قسم کھا لے تو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے شوہر نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس جمعہ کو میں تجھے جانے نہیں دوں گا اس جمعہ کو میں تجھے جانے نہیں دوں گا اس جمعہ کو تجھے گھر سے نکلنا نہیں ہے اب بیوی کو کیا چاہیے پر نہ میرے شوہر شوہر نے نے قسم قسم کھا لی دیکھو حضرت لیا رضی اللہ تعالیٰ کھائی کتنی کیسی کہ میں تجھے سو ضربے لگاؤں گا سو ضربے سو ضربے کھانے کے لیے تیار ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کیا یوگ اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے آسان طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو سو بالیاں لے لے جیسے ہمارا جھاڑو ہوتا نا جھاڑو اس میں ریزے ہوتے ہیں ایسے ریسے لے لے اور ریسوں کو لے کر اپنی بیوی کو یوں مار دے میں کوڑے کھانے کے لیے تیار تھے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلا بتایا ورنہ حضرت ایوب ان کو کوڑے مارتے تو وہ کوڑے کھا لیتے کیونکہ اس شوہر نے قسم کھائی ہے میں اس کی قسم پوری کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ نیک عورت کی تیسری علامت اور نشانی یہ ہے کہ شوہر جب قسم کھائے تو وہ اس کی قسم پوری کرے اس کی قسم پوری کرنے کی کوشش کرے یہ نہیں کہ نہ کہیں وہ تو زین ریش وہ تو زین ریش ایسا بھی ہو اور کتنے تو ایسے بھی مسئلے بنے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق نہ کھائے طلاق کی قسم نہ کھائے لیکن کبھی طلاق کی قسم کھا لیتا ہے تب بھی عورت نکل جاتی ہے تب بھی عورت چلی جاتی ہے بھائی دو چار آدمی کو کہو کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے لیکن بدزیر میں آ کر غصے میں آ کر نکل جاتی ہے اور طلاقے ہو جاتی ہے طلاق ایک تو شوہر کا بھی قصور ہے کہ غصے میں تین طلاق کی قسم کھا لی اور بیوی کا بھی قصور ہے کہ جب اس نے بھول کی ہے تو تجھے بھول کرنے کی کیا ضرورت ہے اس نے تو بڑی بھول کر لی ہے لیکن اس سے بڑی بھول تو تیری ہو رہی ہے کہ طلاق تجھے لگ رہی ہے سنسار ٹوٹ رہا ہے بچے بکھر رہے ہیں بچوں کی زندگی بکھر رہی ہے یہ سارے سب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نیک نیک عورت کی چوتھی علامت اور چوتھی نشانی بتائی کہ جب شوہر اس سے اوجل ہو غائب ہو سفر میں جائے تو یہ عورت اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرے شوہر کے مال کی اور خود اس کی عزت کی حفاظت کرے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہ کرے شوہر کے ساتھ گدہ بھی نہ کرے کہ کسی اور کے ساتھ وہ اپنی جان کو نہ لڑائے اپنی آنکھوں کو نہ لڑائے اپنی عزت کی حفاظت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورت نیک ہیں اور سیدھی جنت میں جائے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں آپس میں بحث ہونے لگی کہ بھائی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورت کون ہے کسی صحابی نے کہا یہ ہے کسی صحابی نے کہا وہ ہے کسی صحابی نے کہا بہت نمازی ہو وہ ہے ایسا کہا ہر ایک نے اپنا اپنی ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دوران مسجد نبی سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے کسی کام سے حضرت فاطمہ کو بھی بتایا کہ آج میں یہ بحث ہو رہی ہے ہمارے مسجد نبی میں بحث ہو رہی ہے صحابہ میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے اور بحث ہو رہی ہے سب اپنی اپنی بات بیان کر رہے ہیں تو حضرت فاطمہ نے کہا میں بتاؤں سب سے پسندیدہ عورت اللہ کے نزدیک کون ہے حضرت علی نے کہا ضرور بتائیے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عورت وہ ہے کہ جو کسی نہ غیر محرم کو دیکھے نہ غیر محرم اس کو دیکھے کیا فرمایا وہ کسی غیر محرم پر نظر نہ ڈالے اور غیر محرم اس پر نظر نہ ڈال سکے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورت ہے حضرت علی دوڑے ہوئے گئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہاں کہ فاطمہ نے یہ کہا ہے کہ جس عورت کی نظر کسی مرد پر نہ پڑے اور کسی مرد کی نظر عورت پر نہ پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس نے بالکل صحیح کہا کیا مطلب ہوا عورت اتنی پاک باز اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والی ہو کہ اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے اتنی حفاظت کرنے والی ہو بھولے سے بھی کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑے اور وہ اتنی پردہ والی ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر نہ پڑے گھر کے باہر نہ بیٹھے بے پردہ گھر سے باہر نہ نکلے اپنی اگاسی میں اوپر ہیں اپنی اگاسی میں اوپر ہیں اور کپڑے سکھا رہی ہیں تو ایسی حالت میں سکھائیں اتنا پردہ کر کے سکھائیں کہ اطراف میں کوئی مرد اوپر چڑھا ہو تو اس کی نظر نہ پڑے اس کی نظر نہ پڑے لیکن آج کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو میں لے کر چڑھتے ہیں اوپر بالا خانے دھابا جس کو دیا اس پر ہم نے بہت سی مرتبہ یہ پتنگ کا جو موسم ہوتا ہے نا اترین پتنگ اس وقت بہت کچھ مردوں کو دیکھا کہ عورتوں کو لے کر اوپر اس سے بڑا تجویز کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی عورتوں کو اوپر چڑھاتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں لوگوں کی حوث والی نظریں جب اس پر پڑے گی تو اس میں برکت ہی نہیں رہے گی جب برکتیں نہیں رہے گی تو پھر آپ لوگوں کو شکایت کرتے پھریں گے میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی میرے گھر میں لڑائی ہوتی ہے میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے میری بیوی فرما بردار نہیں کرتی تو جب برکتی اٹھ جائے تو کیا ہوگا یہ جتنی بھی عورتیں یہ پردہ گھومتی ہیں ان کو بہت ساری تکلیفیں پڑتی ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے حوث کرنے والے بد نظری کرنے والوں کی بد نظری کی وجہ سے پڑتی ہیں کتنی ہی تکلیفیں کتنی ہی مصیبتیں اس پر جو پڑتی ہیں وہ اس وجہ سے پڑتی ہے کہ بد نظری کرنے والوں کی بد نظری اس پر پڑتی ہیں اس کے اثرات اس کے اندر جاتے ہیں اچھے لوگوں کی نظر پڑتی ہیں تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں برے لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو آدمی کے اندر اس کے اثرات پڑتے ہیں اسی طرح عورتوں پر بے برکتی والے اور بے برکتی والے منحوسیت والے اس کے اندر اثرات پڑتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری عورتوں کی خوب حفاظت کریں خوب حفاظت کریں کسی پر بھروسہ نہیں کسی پر بھروسہ نہیں کسی پر بھروسہ نہیں جتنی بھی دوستی ہے گھر کے پاس جتنی بھی دوستی ہماری گھر کے پاس بہت پکی دوستی جان چاہیے تو آدھی رات میں دوں گا مجھے تو خالی فون کرنا آدھی رات کو میری جان میں دے دوں گا مجھے کڈنی چاہیے تو میں اپنی کڈنی بھی دے دوں گا لیکن گھر کے باہر جو کچھ کرنا ہے تجھے پیسے چاہیے پیسے دے دوں گا کچھ کام ہے تو آدھی رات کو فون کرو میں آؤں گا لیکن جتنی بھی دوستی ہے تو سب کی سب گھر کے باہر گھر میں کسی کی دوستی نہیں گھر میں کسی کی دوستی نہیں ہاں کوئی مہمان آ گیا تو بات ٹھیک ہے کبھی کبھی آ گیا چلا گیا کھا لیا پی لیا چلا گیا بات اور ہے لیکن مستقل طور پر میرا دوست گھر پہ کوئی ورز نہیں میرا میرا کوئی رشتے دار اب تو دیکھو بعض لوگ برا لگے گا میری بات ہو سکتی ہے کسی کو بری لگے لیکن ماسی کا لڑکا خالہ کا لڑکا ماموں کا لڑکا پھوپھی کا لڑکا یہ بات چلیے تو اسی پر میں بات چلاؤں گا آئندہ کل انشاءاللہ سورہ اللہ معذین آخری دو صورتیں ہیں وہ آپ کے لیے میں نے آخری میں اس لیے رکھی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے اور آپ کے کام کی چیزیں اس میں ہیں آج کے ماحول کے اعتبار سے اس صورت شریفہ کی تفصیل اس کے فوائد بیان کرنا بہت ضروری ہے اس لیے میں نے اس کو آخری میں رکھا ہے اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ جمعہ کا روز بھی ہوگا افطاری کا وقت بھی ہوگا اس وقت دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ دعا بھی کرا دیں گے بہرحال تو ہمیں چاہیے کیا عرض کرا ہاں میری بات شاید کسی کو بری لگے ہمارے خالہ کا لڑکا ہمارے ماموں کا لڑکا گوبھی کا لڑکا اور چچا کا لڑکا یہ سب کے سب ہماری عورتوں کے لیے غیر محرم ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے غیر محرم ہے ہماری ماں کے لیے خالہ کا لڑکا بوبھی کا لڑکا خالہ کا یہ محرم ہے ماموں کا لڑکا محرم ہے دوسرے محرم ہے لیکن ہماری بہنوں کے لیے ہماری بیویوں کے لیے غیر محرم ہے بعض عورتیں کہتی ہیں یہ تو میرے ماموں کا بھائی ہے یہ بھائی اگرچہ ہیں لیکن جو محرم بھائی ہیں وہ نہیں ہے اس لیے ان تمام لوگوں سے بیوی کو پیار محبت سے سمجھانے کا یہ تمام کے تمام لوگ تیرے لیے غیر محرم ہے تو اس سے بات نہیں کر سکتی تو اس سے بات نہیں کر سکتی کتنے ہی مسئلے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان عورتوں کو لڑکیوں کو بگاڑنے والے ان کے کچھ قریبی رشتے دار تھے یعنی یہی وہ رشتہ دار تھے جن پر انہوں نے وشواس کیا تھا اور کہاں تھا یہ میرا ماموں کا بھائی ہے میرے چچا کا بھائی ہے میرا خالہ کا بھائی ہے یہ میرے بوبھی کا بھائی ہے انہوں نے ہی مسئلے بگاڑے اور کتنی لڑکیوں کو انہیں لوگوں نے بگاڑی تو شریعت نے جو دائرہ بنایا ہے اس دائرے سے جب ہٹیں گے تو معاشرہ بگڑے گا معاشرہ بگڑے گا اللہ کے نبی نے جو حد بتائی ہے وہ حد کو کراس کریں گے تو معاشرہ معاشرہ بگڑے گا بہرحال بلکہ یہ تمام کے تمام غیر محرم ہیں اس سے کوئی نہ بہن بات کر سکتی ہے نہ بیوی بات کر سکتی ہے نہ ہماری لڑکیاں بات سکتی کر سکتی ہے برحال ماں خالہ کے لڑکے سے اور ماموں کے لڑکے سے بات کر سکتے وہ ان کے بانجے ہوئے اور بھتیجے ہوئے برحال شریعت مطالعہ تو یوں کہتی ہے کہ کوئی عورت غیر مسلم ہے غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی ہماری عورت مسلمان عورت غیر مسلم کے ساتھ بے پردہ پات نہ کرے کیا کہا غیر مسلم عورت ہے مسلم عورت کو چاہیے کہ اس غیر مسلم عورت کے ساتھ بے پردہ بات کرنا جائز نہیں ہے بے پردہ عورت وہ غیر مسلم عورت ہے ہماری مسلمان بہن کو اس کے ساتھ بات کرنا جائز نہیں ہے وہ اس کے لیے غیر محرم ہے حالانکہ عورت ہے حالانکہ عورت ہے پھر بھی نے کہا وہ غیر محرم ہے کیونکہ غیر مسلم بلکہ شریعت میں تو یہاں تک کہا کہ کوئی عورت دلال ہے معاشرے کو کھوکھلا کرتی ہے چھوٹی چھوٹی بچوں کو لے جا کر حوالے کرتی ہے زانی لوگوں کے بری عورت ہے زانیہ عورت ہے بدکار عورت ہے فاہشہ عورت ہے فاسقہ عورت ہے ایسی عورت سے بھی فرمایا کہ پردہ کرنا ضروری ہے کیا کہا ایسی عورت حالانکہ مسلمان ہیں لیکن بدکار ہیں فاحشہ عورت ہے اس سے بھی فرمایا کہ اس عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے جس طرح کسی غیر محرم سے پردہ ضروری ہے جس طرح کسی غیر محرم سے دور رہنا ضروری ہے اسی طرح اس فوائش یا عورت جو مسلمان ہے اس سے پردہ کرنا اور اس سے دور رہنا ضروری ہے شریعت مطالعہ نے بلکہ اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے عورت کا بال ٹوٹ گیا عورت کا بال ٹوٹ گیا حالانکہ یہ بے جان چیز ہے کسی کام کی نہیں رہی نکل گئی عورت سے جدا ہو گئی عورت کا اس سے اب کوئی تعلق نہیں لیکن شریعت مطالعہ نے فرمایا وہ بال جو تیرے بدن سے ٹوٹا ہے اس کو بھی پردے میں رکھ کسی ڈھلی میں رکھ ٹوٹنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر پڑے اب بتاؤ جو بدن کا بال ٹوٹ گیا نکل گیا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا اس کے اندر جان ہی نہیں ہے کوئی کام کا نہیں ہے پھر بھی شریعت مطالعہ نے کہا اس سے پردہ کرو کسی غیر محرم کی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 مخلوق کی ومن شر غاصب اذا وقب اور میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جبکہ وہ آ جائے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور میں پناہ مانگتا ہوں گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسدین کے شر سے جبکہ وہ حسد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنار الذي يوسوس في صدور الناس من الجن جنت والناس کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی میرا شرم وسواس الناس پناہ مانگتا ہوں وسوسا ڈالنے والے کے شر سے اور وہ چھپ جائے اللہ دی وسوسو بھی سلو الناس من الجن جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں میں سے اور انسان میں سے یہ دو صورتیں ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس صورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہلکا سا ایک جادو لگ گیا ہلکا سا ایک دم سخت جادو آپ ہے بولے ہلکا سا جادو آپ صلی اللہ علیہ لگ نہیں گیا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا گیا تھا اور یہ وار کرنے والے یہودی لوگ تھے یہودی لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے و دین بہت پھیل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور دراز سے لوگ احتکاب والے آ رہے ہیں جماعت بڑھ رہی ہے تو وہ لوگ پریشان ہوئے حسد کے شکار ہوئے ایک آدمی کو انہوں نے تیار کیا بہت سارے روپے دیے روپے دے کر نبی ابن نے آسم کو تیار کیا جو بہت بڑا جادوگر تھا اس اس نے کہا سے کہا کہ تم محمد کو جادو کر دو محمد کو جادو کر دے کر دو ہم تمہیں اتنے اتنے روپے دیتے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جادو کروں گا اس نے جادو کرنے کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا ایک پرانی ایک پلان بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کاج اور خدمت کیا کرتا تھا اس کو بلا کر کچھ لالچ یا کسی بھی طرح کسی بھی طرح اس کو کہا کہ آپ صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنگا ہے اس کے دندانے توڑ کر لاؤ اس میں جو بال ہو وہ بال لے کر آؤ وہ بال لے کر آؤ مجھے کام ہے وہ بچہ چھوٹا تھا کچھ سمجھا نہیں دائیں بائیں کو سمجھا نہیں وہ چیز لے کر آ گیا اس پر اس نے جادو کیا اب کہاں تک یہ جادو پہنچا یہ جائے سے کیا آسام کے چندے کے لیے آئے ہیں مستحق مدرسہ ہیں زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کیجیے